امین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبلوا صلاة من احدث حتى يتوضع اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جائے گی جس نے بغیر وضو نماز ادا کیا صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آئی آئی تو کل ہمارا جو ہے وضو کے فرائض ہم نے کل شروع کیے تھے جس میں ہمارا ایک وضو کا ایک فرض نیت ہو چکی تھی آواز آ رہی ہے نا جی، تو کل ہمارے اردو کے چھ فرائض میں سے ایک فرض ہمارا ہو گیا اور ابھی پانچ فرائض باقی ہے تو اس کو بغور سنیں کیونکہ اس میں جو ہے کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو دھیان دے کیونکہ اس میں داڑھی کا بھی مسئلہ آئے گا اس کے بعد میں جس کا ہاتھ نہیں ہے اس کا کیا ہو اس کا ہاتھ دھونا ہے یعنی اس کا کیا حکم ہوگا وہ بھی مسئلے آئے گی تو آپ بغور سنیں وضو کے چھ فرائض ہے اس میں سے پہلا جو ہے نیت ہے نیت کرنا یعنی چہرہ دھوتے وقت جو ہے نیت کرنا یہ ایک فرض ہو گیا دوسرا جو فرض ہے وہ چہرہ دھونا چہرہ دھونا یہ دوسرا فرض ہے اب چہرہ جو ہے کتنا مانا جاتا ہے کہ ہم کتنا دھوئے چہرہ تو وہ چہرہ دھویا جائے گا چہرے کی مقدار کتنی ہے تو علماء شواف ارشاد فرماتے ہیں کہ چہرہ لمبائی میں بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی تک ایک تھوڑی کی جو آخری ہڈی جو ہے نا یہاں کی نیچے کی یہ یہاں تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک یہ مکمل چہرہ ہے پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کے اندر داڑھی بھی شمار ہے داڑھی اور یہ آرس اور یہ داڑھی جو ہے یہ بھی چہرے کے اندر شمار ہوتی ہے اب جب ہم چہرہ دھوئیں گے تو کتنا دھونا ہے تو پہلے جو جتنا ظاہری حصہ ہے یعنی بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک مکمل حصہ دھونا ہے اب رہی بات یہ آرس یہ جو سائڈ کے جو بال ہوتے ہیں اس کو آرس کہا جاتا ہے اور اس کو داڑھی کہی جاتی ہے تو اب داڑھی کتنی دھونے کسی کی داڑھی ایک دم گھنی ہوتی ہے کسی کی داڑھی گھنی نہیں ہوتی ہے تو علماء فرماتے گھنی داڑھی اس کو کہتے ہیں جو جب کوئی دو شخص بات کرے آپس میں اور آپس میں بات کرتے ہوئے جو ہے داڑھی والے کو جب دیکھے سامنے والا بات کرنے والا جب دیکھے اگر اس کے داڑھی کے اندر سے چمڑی نظر آتی ہے تو گھنی داڑھی نہیں ہے تو اس کو مکمل چمڑی تک بال چمڑی تک جو ہے پانی پہنچانا اس کے لیے واجب ہے اگر کسی کی ایسی داڑھی ہے جو بات کرتے وقت جو ہے داڑھی اندر کی چمڑی نظر نہیں آتی ہے تو ایسی صورت میں جو جو ہے اس اس کے اندر تک دھونا کو واجب نہیں ہے اس کے لیے اندر تک اس کے لیے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے بس داڑھی کو اچھے طریقے سے وہ تر کر لے اس کا وضو ہو جائے گا چہرہ اس کا جو ہے وضو میں شمار ہو جائے گا دھونے میں اب چہرے میں جو ہوٹ بھی آتے ہیں چہرے میں جو یہ جو حصہ ہوتا ہے السلام علیکم حضرت ایک منٹ خالی یہ میری داڑھی دیکھو نا گھنی ہے یا اس کو کیسا دھویا جائے گا یہ گھنی ہے اگر دیکھا جائے تو یہ اندر سے جو ہے نظر نہیں آتا ہے یہ چیز جی جی, ہاں جی، جزاک جی۔ اللہ معافی چاہتا ہوں پھر بھی آپ کی داڑھی جو ہے کھلی کھلی ہے آپ کوشش کیجیے پانی پہنچانے کی چہرے میں جو ہے ہوٹ بھی شامل ہے ہوٹ تو ہوٹ کا جب آدمی چہرہ دھوئے گا تو چہرہ دھوتے وقت ہوٹوں کو بھی اچھے طریقے سے دھونا ہے ہوٹوں کو تاکہ ہوٹ بھی اچھے طریقے سے جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائے پھر اسی طرح غمم یہ جو ہوتے نا یہ اس کو غمم کہا جاتا ہے اس کو بھی جو مکمل طور پر جو ہے جب کریں گے تو یہاں کا پورا حصہ یہ جب وہ پہلے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ تاج پہنتے وقت جو ہے یہاں کے بالوں کو کٹ کیا کرتے تھے یہاں کے بالوں کو تو لمحہ فرماتے کے یہ حصہ بھی جو مکمل طور پر جو ہے یہ حصہ بھی جو ہے چہرے میں شمار ہوتا ہے اور اسی طرح جو ہے چہرے کے اندر آنکھ بھی آتی ہے دونوں آنکھیں تو آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا جو ہے یہ کراہت ہے واجب نہیں ہے اور نہ ہی مستحب ہے کوئی کوئی شخص اگر پانی آنکھ کے اندر ڈالے تو یہ جو ہے کراہت ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے اس سے جو آنکھوں میں تکلیف ہو سکتی ہے اس لیے آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا جو منع ہے ہاں علماء یہ فرماتے ہیں اگر آنکھوں کے اندر غلازت لگی ہوئی ہے جب سو کے اٹھنے کے بعد میں یہاں پہ جو ہے نجاست جمع ہو جاتی ہے غلازت تو اس کو جو ہے دھونا واجب ہے اس کو دھونا پڑے گا نجاست کو جو ہے باہر نکالنا پڑے گا لیکن آنکھوں کے اندر پانی ڈالنا یہ واجب نہیں ہے پھر اسی طرح جو ہے یعنی کہ چہرے کو اس انداز سے دھونا واجب ہے کہ مکمل طور پہ ہم کو تحقق ہو جائے کہ ہم نے پورا چہرہ جو ہے اچھے طریقے سے دھو لیے ہیں پورا اس طرح سے یہاں سے پورا چہرہ جو آپ کو دھونا ہے تاکہ مکمل چہرہ جو ہے وہ دھونے میں شمار ہو جائے اس طرح سے تو یہ چہرے کا مسئلہ آپ لوگ کو سمجھ میں آیا جی, جی، الحمد للہ ابھی تیسرا فرض جو ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا اس کو کہنی کہتے ہیں کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا اب کہا جاتا ہے غسل محل و ابھی یہ یہ ہاتھ کے کے انگلیوں سیرے سے لے کر کہنیوں تک یہاں تک کے جو مکمل جو ہے ہاتھوں کو دھونا واجب ہے اب یہ پورا فرض کا حصہ ہے یہ دھونا پورا فرض ہے تو یہاں سے لے کے یہاں تک پورا فرض کا حصہ ہو گیا دھونے میں تو اس کے اندر جو کچھ آئے گا تمام کا دھونا واجب ہے وہ اگرچہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو جیسے بال ہے جیسے کسی کے یہاں پہ بال ہے اور وہ جو ہے تقریباً مثال کے طور پر وہ ایک کلو میٹر لمبا ہے کسی کے یہاں پر بال ہے فرض کے محل میں جو ہے بال ہے وہ ایک کلو میٹر لمبا ہے تو کتنا ہی لمبا کیوں نہ ہو اس کو جمع کر کے جو ہے جیسے آدمی کو جمے اس کو جو ہے مکمل طور پر اس کو دھونا واجب ہے کسی کے ناخن اتنے بڑے ہیں جو ہے مطلب وہ ایک کسی کے ناخن سمجھے ایک فٹ لمبا ہے یا پھر جو ہے ایک کلو میٹر لمبا ہے کسی کا ناخن تو پورے ناخن کو جو ہے اس کو دھونا واجب ہے اس کے لیے کیونکہ وہ جو ہے محلے فرض میں آتا ہے اس وجہ سے جو ہے اس کو مکمل دھونا واجب ہوگا اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے ہاتھوں میں تھوڑی پھنسی آ گئی ہو یا جو سلا ہوتا ہے جس کے یعنی کہ چمڑی نکلتی رہتی ہے ہلکا ہلکا ریشہ نکلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ حصہ بھی مکمل دھونا اس کے لیے واجب ہے پھر اسی طرح کسی کی انگلی زائد ہوتی ہے اب عام طور پر اکثر لوگوں کی انگلی جو ہے پانچ ہوتی ہے ایک ہاتھ میں پانچ دوسرے ہاتھ میں پانچ تو کسی کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کی چھ انگلی ہوتی ہے سات انگلی ہوتی ہے تو جس کی چھ انگلی ہو تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے سات انگلی ہو اس کو بھی دھونا ضروری ہے تو یعنی کہ محل فرض میں جو کچھ آئے گا تمام کو دھونا واجب ہے اسی طرح اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے جیسے کسی کا ہاتھ جو ہے یہ ہتیلی کٹی ہوئی ہے کسی کی تو یہاں سے لے کر جو ہے اس کو کہنیوں سمیت تک دھونا واجب ہے ہتیلی سے لے کر یہ گٹوں سے لے کر جو ہے کہنیوں تک پورے ہاتھ اس کو دھونا واجب ہے اگر اسی طرح اگر کسی کا بیچ میں سے ہاتھ کٹا ہوا ہے ٹکنوں کے گٹوں کے بعد سے یہاں سے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے یہاں تک یہاں سے کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو ہاتھ کے سرے سے لے کر کہنیوں تک مکمل ہاتھ دھونا واجب ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے سے جس کے کہنی تک یہاں تک پورا ہاتھ کٹا ہوا ہے کوئی ایسا شخص ہے تو ایسی صورت میں جو ہے جو اس کا کہنی کا جو سرا ہوگا اس کو وہ دھونا واجب ہوگا یا جو کسی کے کہنی کے اوپر سے کٹا ہوا ہو تو ایسی صورت میں جو اس کو وہ دھونا واجب نہیں ہے بلکہ جو وہاں پہ صرف پانی لگا دے وہاں پہ وہ حصے کو دھونا سنت ہے واجب نہیں ہے کہنیا کے اوپر کا جو حصہ کٹا ہوا ہوگا وہ حصے کو دھونا واجب نہیں ہے بلکہ وہاں سے پانی لگا دے سنت کے طور پر سنت ادا ہو جائے گی واجب نہیں ہے تو یہ جو ہے یہ تیسرا فرض تھا ہاتھوں کو سمیت دھونا یہ تیسرا فرض تھا اب چوتھا فرض ہے بعض سر کا مسا کرنا بعض سر کا مسا کرنا یہ جو ہے چوتھا فرض ہے اب اس میں یہ کیسا ہوگا کہ جو ہے ولو نزعتن اگرچہ نزعت ہو یہ جو ہے نا نزعت یہ جو حصہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی آدمی بال پانی لگا دے تو بھی چل جائے گا پانی لے لے ایسے ہاتھ میں ایسا لگا دے بعض سر کا مسا کرنا ہے میں جو ہے ٹوٹل چوتھائی سر کا مسا کرنا ان کے لیے واجب ہے وہ اس طرح سے وہ حصہ لے کر جائیں گے یہ لے کر آئے ان کا مسا ہو گیا ہنفیوں میں شافئی میں اس کی ضرورت نہیں ہے پانی لیے نل سے کلی ایسا کر دیے مسا ہو گیا اس طرح بھی ہو جائے گا اور علماء فرماتے ہیں کیا ایسا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اگر کوئی ایک ایک بال ہے ایک بال ایک بال کا جو حصہ ایک بال کا جو اوپر کا حصہ ہوگا اس پہ بھی کل آدمی ٹچ کر دے مسا کر دے پانی کا تو بھی جو ہے سر کا مسا شمار ہوگا اس سے جو ہے پورا مکمل ہو جائے گا لیکن علماء فرماتے ہیں کہ حنفی مذہب کے رعایت کرتے ہوئے حنفی اور امام اعظم امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے چوتھائی سر کا مسا کر لے تاکہ جو ہے کسی کے کسی امام کے خلاف جو ہے ہمارا فیل نہیں ہوگا ہم تو ہمارے امام کے حساب سے فیل کر رہے ایک بال کو بھی دو ایک بال کے بعد حصے کو بھی ہم نے مسا کر دیے مسا ہو گیا لیکن علماء فرماتے کہ ان کے بھی مسلک کی جو ہے یعنی احتیاط کر لے تاکہ جو مکمل چوتھائی سر کا مسئلہ ہو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یعنی کہ کسی کے بھی جو ہے مسائل میں اختلاف نہیں ہوگا تو اس طرح کرنے سے بھی ہو جائے گا پھر اسی طرح بال کا وہ حصہ جیسے کچھ بال یہاں ہے وہ بال اتنے بڑے کہ وہ یہاں نیچے آ جاتے ہیں یعنی کہ بال کے جو حدود ہے یہ بال کے حدود ہوتا ہے اس کے یہاں کے بال اگر ایک دم یہاں آ جاتے ہیں نیچے حدود کے نیچے اگر اس نے جو حدود کے نیچے والے بال پہ مسا کیا ہے تو اس کا مسا نہیں ہوگا بلکہ جو یہاں کے بال آتے ہیں وہ یہیں پہ مسا کر لیں تاکہ جو وہ سر کے بال سر کے حدود کے باہر نہ آئے اور اس کا مسا بھی جو آسانی سے ہو جائے یہ اس طرح سے کرنا جو ہے میرا ایک سوال ہے پوچھ سکتا ہوں جی آپ وہ شافی میں بس بال پہ سے ایک بار پانی لگانا ہے تین بار پانی لگانا ہے صرف ایک بال پر ایسا مسا کر دیے ایک بال کے اوپر کے حصے پہ بال کا جو سیرا ہوتا ہے اوپر کا خالی اس پہ بھی اگر ہم نے یہ مسا کر دیے تو مسا ہو گیا دوسری اور تیسری بار کرنا جو سنت ہے ابھی انشاءاللہ یہ سنت کا بیان جو انشاءاللہ ابھی آئے گا کچھ یہ ہونے کے بعد میں انشاءاللہ پھر ان اور اچھے سے بتایا وہاں سمجھ میں آ جائے گی بات تو بعض بعض سر کا مسا کرنا یہ فرض ہے اگر کوئی شخص ایک بال کے جو ہے بعض بعض ایک بال کا بعض حصے کو بھی اگر کوئی مسا کر دے تو بھی جو مسا شافی مسئلہ کے مطابق مسا ہو جائے گا پھر کوئی جیسے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی چوٹی نکلی ہوتی ہے پیچھے تو چوٹی پہ با, چوٹی پہ مسا کرنا جو کافی نہیں ہوگا اس سے جو مسا نہیں ہوگا تو جو ہے جو سر کے اوپر جو بال ہوتے ہیں اسی پہ مسا کرنا ہے یا پھر جو یہاں کے جو بال ہے جو حدود کے باہر بال نہیں آتے ہیں ان کو مسا کریں گے تو مسا ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن چوٹی جو ہے وہ حدود کے باہر جاتی ہے اس وجہ سے جو چوٹی پہ مسا کرنا جو ہے یہ کافی نہیں ہوگا یہی مسئلہ جو ہے لیڈیز کے لیے بھی ہے یہ ان کے لیے کافی نہیں ہوگا اب الخام غسل و ہی ماں کہاں ہی پانچواں فرض کیا ہے وضو میں ججیب غسلو جمی علی اما منگشا علی وغیرہ اب بتایا جا رہا ہے جو پانچواں فرض ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پیروں کو ٹکنوں سمیت دھونا ٹکنوں کی جو ہڈی ہوتی ہے نیچے کی دونوں ہڈی ٹکنوں وہاں تک کے مکمل دھونا جو ہے دونوں کو فرض ہے اور وہاں تک کے فرض کے حصے میں جو کچھ ہے چاہے ناخون آئے بال آئے یا ایکسٹرا انگلی آئے زائد انگلی آئے کوئی مسئلہ نہیں سب کو دھونا واجب ہے جس طرح اوپر ہاتھ دھونے میں مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا ناخون بہت بڑا ہے تو اس کو بھی دھونا واجب ہے اگر کسی کا بال بڑا ہے فرض کے حصے میں تو اس کو بھی دھونا واجب ہے تو یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے کہ فرض کے حصے میں جو کچھ ہوگا اس کو دھونا جو ہے واجب ہے وہ بات شک و شکین اگر کسی کے پیر میں کھڈا ہو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے یا کسی کے پیر میں پھٹن ہو جیسے ایڈی پہ جو ہے پھٹن ہوتی ہے پیچھے یا جو ایڈی کے سائڈ میں بھی جو ہے پھٹن ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی پانی پہنچانا واجب ہے اگر کسی نے پانی نہیں پہنچایا تو اس کا وضو نہیں ہوگا یہ اکثر ٹھنڈی میں ہوتا ہے کہ اکثر جب لوگوں کے پیر پھٹتے ہیں تو لوگ جو اندر تک پانی نہیں پہنچاتے صرف اوپر سے پانی ڈالتے ہیں اور نکل جاتے تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہے وضو ہونے کے لیے جو ہے پٹن کے اندر تک پانی پہنچانا واجب ہے اگر کسی کے پیر میں کاٹا چلا گیا اگر کسی کے پیر میں جو ہے کاٹا چلا گیا ہے تو اس کاٹے کو نکالنا واجب ہے اور جو ہے جہاں تک کاٹا گیا تھا وہاں تک پانی پہنچانا واجب ہے اور کبھی ایسا ہو گیا کہ کاٹا اندر چھپ گیا پیر کے اندر وہ کاٹا چلا گیا چھپ گیا ہے صرف اس کا اوپر کا سیرا دکھ رہا ہے نکالنے سے وہ نہیں نکلے گا تو اس کے سیرے تک جو ہے پانی پہنچانا واجب ہے پھر اسی طرح پھوڑی وغیرہ جو ہوتی ہے پھوڑی وغیرہ آ جائے کسی کے پیر میں یا پٹن ہو جائے تو بھی جو پھوڑی پنسی کے اندر بھی جو مکمل طور پر پانی پہنچانا جو ہے یہ واجب ہے ول اب دھوئے جانے والے سے مراد جو ہے اب یہ ہو گیا کہ ابھی کوئی شخص ہے ابھی کسی شخص کو جو ہے کوئی شخص ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اب جو ہے زید آ گیا اس کے اوپر جو ہے پائپ سے پانی مارنے لگ گیا اس کے اوپر اب جب پانی مارنے لگا اگر زید نے نیت کر لیا کہ میں وضو کر رہا ہوں تو جہاں جہاں یعنی کہ جیسے پانی اس کا بھگتا جائے گا اس کا وضو ہوتا جائے گا اگر اس نے نیت کیا ہے تو سامنے والے نے جو پانی اڑا دیا پائپ سے مار رہے مار رہے اور جو اس نے نیت وضو کی نیت نہیں کیا اور نہ ہی اس کو بولا تھا کہ تم اس کو وضو کرا اس نے ایسا بھی نہیں کہا تھا ایسی صورت میں جو وضو نہیں ہوگا ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا یا کنویں کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور وہ نیچے پانی میں گر گیا اب پانی میں گرنے کے بعد میں اندر جب وہ چلا گیا اب نکلنے کے بعد میں جو وہ نیت اندر جانے کے بعد وہ نیت کر لے کہ میں نے وضو کی نیت کیا اس کے جو ہے ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں اس کا جو وضو ہو جائے گا کوئی شخص اندر گر گیا تو جو ہے وہ خالی نیت کر لے کیا میں وضو کر رہا ہوں تو اس کا جو ہے وضو ہو جائے گا اب یہ کہا جو ہے یہ پانچ شرا یہ پانچ فرائض ہو گئے وضو کے اب چھٹا فرائض ہے ترتیب چھٹا فرائض ہے ترتیب ایک سوال ہے اور ایک اگر ہم مطلب غسل جو کرتے بیٹھتے ہیں تب اگر تب اگر وضو کی نیت کرے تو وضو ہوگی یا نہیں ہوگی پھر سے بولیے کیا بولے وہ جو ہم غسل جب کرنے بیٹھتے ہیں تب ہم لوگ اگر وضو کی نیت کر کے بیٹھے تو وضو ہوگی یا نہیں ہوگی ہاں، ابھی آ رہے چھٹا وہی ہے تو یہ پانچ ہو گئے سمجھ میں آ گئی بات پانچواں ابھی پیر دونوں پیروں کو ٹکنوں سمیت ٹخنوں سمیت جو ہے پیروں کو دھونا یہ واجب ہے دونوں پیروں کو اب چھٹا یہ ہے ترتیب وار وضو کرنا جسے ترتیب سے بتایا گیا پہلے نیت کرنا چہرہ چہرہ دھوتے وقت نیت کرنا دوسرا چہرہ دھونا تیسرا کہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھونا چوتھا سر کا مسا کرنا بعض سر کا مسا کرنا چوتھا پانچواں جو ہے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا چھٹا ترتیب وار یعنی ایک کے بعد ایک جو ترتیب بتائی گئی ہے نیت کرنا چہرہ دھونا ہاتھوں کو دھونا سر کا مسا کرنا پیروں کو دھونا یہ ترتیب یہ ضروری ہے کسی نے پہلے ہاتھ دھویا پھر بعد میں چہرہ دھویا تو ایسا نہیں چلے گا ترتیب وار وضو کرنا جو ہے یہ فرض ہے ابھی کسی نے جو ہے وضو کی نیت سے کسی نے گسل کیا کسی نے جو ہے وضو کی نیت سے گسل کیا تو اس کا جو ہے وضو نہیں ہوگا مگر ترتیب کے اگر اس نے غسل کرنے میں ترتیب کیا ہے پہلے اس نے چہرے کو دھویا ہے پھر ہاتھوں کو دھویا پھر سر پھر سر پہ پانی ڈالا پھر پیر پہ پانی ڈالا تو اس کا وضو ہو جائے گا اس طرح سے اور اگر کسی نے جو ہے چار اعضا کو ایک ساتھ دھویا یعنی کہ چہرے کو ہاتھ کو سر کو اور پیر کو یہ چاروں اعضا کو کسی نے جو ہے کسی نے جو چاروں اعضاء کو جو ہے ایک ساتھ دھویا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا وضو نہیں ہوگا سوائے چہرے کے یعنی صرف چہرہ دھونا شمار ہوگا بس تو ایسی صورت میں جو جو ہے اس طرح کرے ایک ایک کر کے جس طرح کرنا ہے اسی طرح نیت کریں وہی اب ہمارے لیے بہتر ہوگا تاکہ ہمارے لیے جو ہے ترتیب میں کوئی مسئلہ نہ ہو اگر کسی نے گوتا لگایا وضو کی نیت سے کسی نے پانی میں گوتا لگایا وضو کی نیت سے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا اب اس کے لیے ترتیب کی ضروری نہیں ہے گوتا لگانے کے بعد میں پہلے جو منہ کو دھوئے گا منہ کو ہلائے گا پھر جو ہے ہاتھوں کو دھوئے گا سر پہ دھوئے گا تو یہ چیز ضروری نہیں ہے اب اور نہ ہی اس کے اندر ٹھہرنا ضروری ہے کہ گوتا لگانے کے بعد میں جب آدمی اندر جا کے ٹھہرے کچھ دیر یہ بھی ضروری نہیں ہے بس گوتا لگا دیا اس نے وضو کی نیت سے اور باہر نکل گیا تو اس کا جو ہے وضو ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں اگر کوئی بے وضو ہے اور بے غسل ہے کسی کا وضو بھی نہیں ہے اور اس پر غسل بھی فرض ہوا ہے تو اجزاء الغسل انہما بھی نیتی تو غسل کی نیت سے جو ہے اس کا وضو بھی ہو جائے گا کسی کا وضو بھی نہیں ہے اور غسل بھی نہیں ہے اس نے صرف غسل کی نیت سے جو ہے اس نے غسل کر لیا تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا وضو بھی ہو گیا غسل بھی ہو گیا اب اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بڑا سوراخ ہے ایک بڑا سوراخ ہے ایک سوراخ وہ سوراخ جس میں شیر جا سکتا ہے شیر تو اس میں سے بلی بھی جا سکتی ہے نا جس سوراخ میں سے شیر جا سکتا ہے اس میں سے بلی بھی جا سکتی ہے تو اسی طرح جس چیز سے غسل ہو گیا اس سے جو ہے وضو بھی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں تو غسل کی نیت سے جو ہے وضو بھی ہو جائے گا لیکن غسل کے آگے فرائض اور سنت میں آئے گا کہ جو ہے غسل کرنے سے پہلے پہلے غسل وضو کرنا جو ہے سنت ہے وہ ایک الگ چیز وہ غسل کی سنت بتائی جا رہی وہ الگ ہے یہاں پہ ایک مسئلہ بتا دیا گیا کہ کوئی اگر کہ کوئی اگر اس طرح سے بھی کرے تو مسئلہ ہو جائے گا اب یہ وضو کے مکمل چھ فرائض ہو گئے پہلا نیت کرنا دوسرا چہرہ دھونا تیسرا پہلا نیت چہرہ دھونے کے ساتھ نیت کرنا دوسرا چہرہ دھونا تیسرا کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا چوتھا بعض سر کا مسا کرنا پانچواں دونوں پیروں ٹخنوں سمیت دھونا چھٹا ترتیب وار وضو کرنا یہ چھ فرائض وضو کے مکمل ہو گئے اگر اس میں سے ایک فرائض بھی چھوڑ گیا جو پیچھے شرائط بتائی گئی تھی اگر ایک شرائط بھی چھوٹ گئی تو اس سے جو آدمی کا وضو نہیں ہوگا مکمل شرائط اور فرائض کے ساتھ ادا کرنا پڑے گا تو ہی وضو ہوگا ورنہ وضو نہیں ہوگا تو اس پہ کسی کا کوئی اسٹال ہے جی جی ایک وضو سے مطلب کس طرح سے جی جی ابھی جیسے آپ نے غسل سے پہلے جو وضو کیے ہوں ٹھیک ہے اب آپ نے غسل بھی کیے لیکن آپ کے لیے نماز پڑھنے تک یہ ضروری ہے کہ وضو کرنے کے بعد سے لے کے نماز پڑھنے تک کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہو اگر ایسی کوئی چیز نہ ہو تو نماز بھی ہو جائے گی ورنہ نماز نہیں ہوگی جی جی وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اسی میں ہو جائے گا فرض آپ آپ اگر غسل سے پہلے فرض وضو کی نیت کر لینا آپ اگر پھر اس کے بعد میں آپ نے ترتیب جس طرح بتایا گیا ہے یعنی یہ یہ بھی کہا گیا کہ جب غسل ہو جائے گا تو وضو بھی ہو جائے گا تو آپ نے پہلے جو ہے فرض وضو کی نیت کر لی آپ نے اور آپ نے وضو کر لی اور آپ نے آپ نے جو ہے غسل بھی کر لیا اور غسل کے درمیان میں یا نماز پڑھنے تک کے کوئی ایسی چیز نہ ہوئی ہو جس سے وضو ٹوٹتا ہو جیسے ہوا خارج نہ ہوئی ہو یا جو شرمگاہ پر ہاتھ نہ لگی ہو یا جو ہے غیر محرم کو یہ چمڑے سے چمڑا نہ لگا ہو یا پھر جو آدمی بے ہوش یا پاگل نہ ہوا ہو یا اس کی جو عقل زائل نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں جو ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اس کی نماز اسی میں ہو جائے گی سر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ گوتا لگانے سے ترتیب ضروری نہیں ہے تو کوئی شخص جی۔ اگر کنارے سے سمندر کی طرف گیا پانی میں تو کیا اس کے لیے بھی ہو جائے گی وضو اگر وہ پورا پانی میں جا کے یعنی ڈوب جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے تو کیا نیت کرنا ضروری ہو جی نیت کرنے کے بعد یعنی جیسا وہ اگر آگے کی طرف چلا گیا اور پھر پورا مکمل بھیگ کے آ گیا تو وضو ہو جائے گی جی جیسے جو جو وضو دھونے والے اگر وہ مکمل اچھے سے ہوئے ہیں تو وضو ہو جائے گی کوئی مشکل جی حضرت ایک اور سوال جیسے حناف کے نزدیک ہے کہ اگر کوئی بارش یعنی مسجد کی طرف آ رہا تھا نماز کے لیے اور جی۔ صورت میں بہت زیادہ تیز بارش ہے تو کیا اگر شافعی کے نزدیک اگر کوئی تیز بارش میں نیت کر لے تو کیا اس میں بھی وضو ہو جائے گی تیز بارش میں بارش ہوتے ہوئے جی جی جی ہاں، اگر نیت اس نے کر لیا وضو کی اور جو پانی جو اوپر سے گر رہا ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے چہرے کو پورا مکمل بھگا دیا وضو نے نے یہ بارش اسی طرح مکمل طور پر اس بارش سے جو آپ کا ہاتھ بھی مکمل طور پر بھیگ گیا ہے پانی بہ گیا اس کے اوپر چہرے پر بھی پانی بہ گیا ہاتھوں پر بھی پانی بہ گیا جو جو بھی ہے وضو ہے مکمل طور پر اچھے سے اگر اس سے ہو جاتا ہے بارش کے پانی سے تو کوئی مشکل نہیں وضو ہو جائے گا لیکن اگر زید نے جوتے پہن رکھے اور جوتے میں پانی جمع ہو گیا تو بھی کیا وضو ہو جائیں گی بارش کے پانی سے تو نہیں ویسے نہیں ہوگا آپ کو یعنی جوتے سے باہر پیر نکال کر وضو کرنا پڑے گا مگر جوتے میں پانی جمع ہو چکا ہے پورا مکمل تو وہ ہو سکتا ہے مستعمل بھی ہو سکتا ہے وہ پانی کیونکہ جی۔ جو ہے پورے پورے بدن کو لگتا ہوا پانی جوتے میں جائے گا نا جی جی جی تو وہ حساب سے پانی مستعمل بھی ہو سکتا ہے تو ابھی دیکھیے آپ جو جوتے والا جو مسئلہ پوچھ رہے ہو ابھی وہی مسئلہ آ رہا ہے الخفین والا تو یہ وضو کا مسئلہ آپ لوگوں کو پورا سمجھ میں آ گیا جی وضو کے فرائض اب دیکھیں الخفین یہ جو ہے خفین بولتے ہیں موزے کو یعنی ایسے موزے ایسے موزے ہو جس کو پہننے کے بعد میں جو ہے صرف اس کے جس کو پہننے کے بعد میں ہمارے پیر تک جو ہے پانی نہ پہنچے یا ہم ہم جب چلے تو چلنے پھرنے میں ہم کو جو تکلیف نہ ہو یعنی کہ کانٹے نہ ہمارے پیر کو یا پتھر نہ چبھے یعنی کہ وہ پہننے کے بعد میں ہم کو کوئی چیز کی تکلیف نہ ہو تو خفین اگر ایسے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے اب وہ خفین کا مسئلہ کیسا ہوگا ابھی آپ وہ اس پر توجہ دے اب دیکھیے مسح الخفین خفین پر مسحا کرنا یہ اکثر جو ہے ٹھنڈی وغیرہ میں استعمال کیے جاتے ہیں اور عرب ممالک میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس پر دھیان دیں انشاءاللہ بہت کام آئے گا ٹھنڈی وغیرہ میں جی بتائیے خفین خفین پر پر مسا کرنا جائز ہے وضو میں خفین پر مسا کرنا جائز ہے پیر دھونے کے بدلے میں پیر دھونے کے بدلے میں وضو میں جو پیر دھویا جاتا ہے اس کے بدلے میں صرف خفین پر ہم نے مسا کر لیے تو ہم کو پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس سے جو ہے ہمارا وضو ہو جائے گا اب کس کے لیے کتنی مقدار ہے مسافر جو ہے کتنے دن تک جو ہے خفین پہن کر خفین پہ مسا کر سکتا ہے یا مقیم یعنی ابھی ہم گھر پر ہے تو ہم کتنے دن تک جو ہے خفین پہننے کے بعد میں ہم جو خفین پر مسا چلا سکتے ہیں کر سکتے ہیں اب اس کے بارے میں آ رہا ہے اب دیکھیے اگر کوئی مسافر ہے مسافر سے مراد اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کا ایک سو بتیس کلو سفر ہے جس کا ایک سو بتیس کلو میٹر سفر کرنے کا ارادہ کیا ہے تو وہ تین دن تین رات تک مسا چلا سکتا ہے یعنی کہ وہ خفین جو ہے مسا کر سکتا ہے ہے تین تین تین تین دن دن رات رات تک اب وہ کیسے ہوگا ابھی جیسے کسی شخص نے جو دو تاریخ کو اس نے سفر کا ارادہ کیا دو تاریخ کو صبح دس بجے اس نے وضو کیا وضو کرنے مکمل وضو کرنے کے بعد میں اس نے موزے کو خفین کو پہن لیا اب دو تاریخ کو دس بجے اس نے وضو کیا ہے اب دس بجے وضو کرنے کے بعد میں اب اس کا وضو ٹوٹا جو ہے دوپہر دو بجے دوپہر دو بجے اس کا وضو ٹوٹا یعنی کہ دس سے لے کر گیارہ بارہ ایک دو چار گھنٹے کے بعد میں اس کا وضو ٹوٹا اب یہ دو بجے سے لے کے دوسرے دن دو بجے تک پھر اس کے دوسرے دن دو بجے تک پھر تیسرے دن دو بجے تک یعنی کہ وہ اس دن دو بجے سے لے کے تین دن تک جو ہے وہ پیروں پر کفین پر مسا کر سکتا ہے یعنی کہ وہ مکمل وضو کر لے گا نیت کرے گا چہرہ دھوئے گا دونوں ہاتھوں کو جو ہے دھوئے گا سر کا مسا کرے گا اب پیر جب دھونے کا جو مسئلہ آئے گا تو پیر دھونے میں جو ہے وہ تو دو تا... سب سے پہلے وہ چہرہ دھوئے گا کیا بتا رہا تھا میں کا مسئلہ سفر میں جی ابھی جیسے کسی کا تین دن کا سفر ہے اگر کوئی مسافر ہے تو مسافر جو ہے تقریباً ایک مسا جو ہے وہ تین دن تک مسا چلا سکتا ہے ایک وضو پر وہ تین دن تک مسا چلا سکتا ہے جیسے کسی نے جو ہے کسی شخص نے وضو پہن کا خفین کو پہن لیا اب دو صبح دس بجے اس نے وضو کیا ہے اب دس بجے سے لے کر دو بجے اس کا وضو ٹوٹا تو دو بجے سے لے کر تین دن تک وہ پورا نیت چہرہ ہاتھ سر کا مسا کرے گا اور صرف پیروں پر جو ہے اس طرح سے مسا کر دے گا کفین مسا ہو جائے گا اس کو پیروں کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ مسئلہ مسافر کے لیے ہے اور اگر کوئی شخص مقیم ہے جیسے ہم لوگ ابھی فی الحال گھر پر ہے اگر ہم کو کفین پہننا ہے تو ہمارے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ہم جو ہے مکمل طور پر اچھے سے وضو کر لیں گے مکمل پیر وغیرہ دھو لیں گے اچھے سے اس کے بعد میں جب پوفین پہنیں گے پوفین پہننے کے بعد میں جیسے ہم نے صبح صبح جو ہے پانچ بجے فجر کے وقت میں ہم نے جو ہے پوفین پہن لیا وضو کر کے اب ہمارا وضو ڈائریکٹ دوسرے دن ٹوٹا یا جو سمجھو ہم نے فجر میں وضو کیا ہے تو ہمارا وضو جو ہے آٹھ بجے ٹوٹ گیا ہمارا وضو اب آٹھ بجے ہمارا وضو ٹوٹا ہے تو دوسرے دن آٹھ بجے تک ہم جو ہے وضو کرنے کے بعد میں کفین پہ صرف مسا کر سکتے ہیں یہ ایک دن تک ہے جو مقیم ہوگا جو گھر پہ جو رہنے والا ہے اس کے لیے ایک دن کا ٹائم ہے اور جو ہے مسافر جو ہوگا اس کے لیے تین دن کا وقت ہے تو مقیم کے لیے ایک دن مسافر کے لیے تین دن یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو جی کیا مقیم کے لیے جس وقت وضو ٹوٹا اس وقت سے ایک دن گنا جائے گا جی یہ مقیم کے لیے بھی وہی ہے مسافر کے لیے بھی وہی ہے دیکھیے یعنی جب سے وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے ایک دن یا جب سے وضو ٹوٹے گا اس کے بعد سے تین دن تک جو ہے چلتا رہے گا جیسے کسی مسافر نے دو دو تاریخ کو کسی مسافر نے جو دو تاریخ کو جو ہے اس نے وضو کیا ہے دو تاریخ کو صبح دس بجے اور اس کا چار تاریخ کو صبح دس بجے اس کا وضو ٹوٹا یعنی دو دن کے بعد اس کا وضو ٹوٹا ہے تو پانچ چھ سات سات تاریخ تک جو ہے وہ مسا کر سکتا ہے یعنی وضو ٹوٹنے کے تین دن تک وضو ٹوٹنے کے تین دن بعد تک جو وہ مسا کر سکتا ہے پھر اسی طرح کوئی مقیم ہے مقیم کے وضو کرنے کے کفین پہننے کے بعد میں دو دن کے بعد اس کا وضو ٹوٹا تو دو دن کے بعد جو ہے تیسرا دن جو آئے گا تیسرا دن تک وہ جو ہے نا مسا اس کے اوپر کرتا رہے گا کفین پہ یعنی کہ مقیم کے لیے ایک دن ہے اور مسافر کے لیے تین دن تک وہ مسا کرتا رہے گا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی یہ کفیل نہیں آپ جو اس کی جو بات کر رہے یعنی اون کا جو موزہ ہوتا ہے کاٹن کا نہیں یہ جی اس میں کچھ علماء فرماتے ہیں یہ کفین میں شامل ہے اور کچھ علماء فرماتے ہیں کفین میں شامل نہیں ہے اس میں تو کفین کاٹن کا ساکس پر ہوتا ہے نہیں اس پہ نہیں ہوگا اب جلد کا ہی ہونا خفین کس طرح ہونا چاہیے ابھی وہ آگے نیچے آ رہا ہے شرط اس کی کیا کیا ہے اب وہ دیکھیے اور ایک چیز ابھی ہم نے تو یہ بتا دیا کہ جب بھی ہم کو وضو کرنا رہے گا مسافر جو مسافر جو ہے تین دن تک یعنی اس کا وضو ٹوٹنے کے بعد سے جو تین دن تک وہ وضو یعنی خفین پہ مسا کرے گا وہ اور جو مقیم ایک دن تک وہ خفین پر مسا کرے گا اب یہ تو ہم نے بتا دی اگر کسی کا غسل ٹوٹا یعنی کوئی کسی کے اوپر جو ہے غسل واجب ہو گیا تو ایسی صورت میں مسا کر کے جو ہے کافی نہیں ہوگا اس کو جو ہے کفین اتارنا ہوگا مکمل طور پر اس کو جو ہے غسل لینا ہوگا اچھے سے وضو کرے گا پھر واپس کفین پہنے گا وہ پھر وہ جو ہے واپس سے کفین پہنے گا پھر اس کو جو ہے پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے صرف جو ہے وہ پیروں پہ موزہ لگا دے گا یہ کفین پہ صرف مسا کرے گا اس کا جو ہے وضو ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں یعنی پیر دھونے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو کفین میں مسا کرنا کافی ہو جائے گا تو اس میں جی ہاں، اس میں جو وقت کا جو یہ ہے جیسے پہلی بار کفین پہنا تو اس کے جیسے اگر مقیم ہے تو پہلی بار وضو ٹوٹنے کے ایک دن بعد تک ہی وقت شمار ہوگا نا کہ دوسری ہاں، جی۔ بار واپس جی نہیں نہیں پہلی بار جیسے وضو ٹوٹ گیا ابھی جیسے آپ نے صبح دو صبح دس بجے آپ نے وضو کیے ہو جی۔ ٹھیک ہے وضو کر کے آپ نے کفین صبح دو بجے صبح دس بجے پہن لیے آپ کا وضو جو ہے دو بجے ٹوٹا اب دو آج دو بجے سے لے کر کل دو بجے تک آپ جو ہے کفین پہ مسا کر سکتے اچھا، یعنی پہلے وضو مکمل کر کے پھر کفین پہننا ہے ہاں جی وضو مکمل کر کے کفین پہننا ہوگا جی اگر پہلے ہی کفین پہن کے اگر اس پہ مسا کیا تو نہیں نہیں اس سے وہ نہیں چلے گا اس کے شرائط میں سے ہے کہ وضو کرنے سے کفین پہننے سے پہلے مکمل طور پر وضو ہونا یہ ضروری ہے جی اور ایسی صورت میں آپ اگر آپ نے جو جی صبح دو بجے صبح دس بجے آپ نے وضو کر کے خفین پہن لیے دوپہر دو بجے آپ پر جو غسل واجب ہو گیا تو ابھی کل تک آپ رکو گے نہیں وہاں پہ یعنی کہ پیروں پہ مسا نہیں کرو گے بلکہ آپ اسی وقت دو بجے جب آپ غسل لینے جب جاؤ گے تو خفین کو اتارو گے اور جو ہے مکمل طور پر آپ غسل لو گے وضو کریں گے واپس آپ خفین کو پہنو گے یعنی کہ غسل کے لیے مسا کافی نہیں ہوگا خفین پر غسلے کے لیے آپ کو کفن اتارنا ضروری ہے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو جی, ہاں جی۔, جی، بولیے جی تو اب اس کے شرائط دیکھیے کفین کے شرائط کیا کیا ہے کفین جو ہے مکمل تہارت پر پہننا یعنی کہ دونوں پہروں کا جو ہے پاک ہونا طاہر اور دونوں پاک دونوں پیروں کا پاک ہونا اس کے بعد جو ہے ان دونوں کو پہننا یعنی کہ مکمل پاکی پر خفین کو پہننا دوسرا جو فرض کا محل ہے جیسے تخنوں تک ہم کو پیر پیروں کو دھونا ہے وضو میں جو ہے ہم کو تخنوں تک پیروں کو دھونا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے ہم کو یعنی خفین اتنے بڑے ہو کہ وہ فرض محل کو جو ہے چھپا لے فرض محل چھپنا چاہیے جیسے یہ گٹوں تک جیسے اگر دیکھا جائے تو یہ گھٹوں تک فرض محل ہے اگر کسی نے اتنا ہی خفائن پہنا ہے گھٹوں کے نیچے تک تو نہیں چلے گا یہ میں آپ کو مثال پیر کی بتا رہا ہوں ایک گٹے کی ایسی مثال دے رہا ہوں آپ کو یہاں پر اصل میں کفین پیروں میں پہنا جاتا ہے تو یہ سمجھو یہ ٹکنا ہے تو ہم نے اگر یہاں تک کہ اگر موزہ پہنا ہے تو کفین پہنا تو اس پر مسا کافی نہیں ہوگا ہم کو جو ہے مکمل طور پر جو فرض ہے تو ہم کو مکمل جو ہے ٹخنوں کے ٹخنوں کے اوپر تک ہم کو جو ہے کفین پہننا پڑے گا جب جا کے جو اس پر مسا درست ہوگا ورنہ مسا درست نہیں ہوگا یہ اس کی دوسری شرط تھی اب تیسری شرط ہے خفین کا نجاست سے پاک ہونا خفین کا نجاست سے پاک ہونا چوتھی شرط ہے کہ خفین کا ایسا ہونا کہ پیر تک پانی پہنچنے سے روکے جیسے ہم نے بات کی دے جیسے بات کیے کاٹن والے تو کاٹن کاٹن والا جو خفین ہوگا اس سے نہیں چلے گا ٹھیک ہے اس سے جو ہے جیسے آپ پانی پانی گے جیسے آپ پانی اترو گے آپ آپ آپ کا جو جو ہے کے پیروں پر پانی پہنچ جائے گا پھر اسی طرح چوتھا پانچویں شرط یہ ہے کہ آپ کو چلنے پھرنے میں تردد نہ ہو مشکل نہ ہو جیسے اگر کانٹے پہ آپ چل رہے تو کانٹے آپ کو چبنا نہیں چاہیے خفین اس طرح سے ہو اسی طرح پتھر وغیرہ پہ چل رہے تو پتھر وغیرہ آپ کو چلنے پر آپ کو جو مشکل نہ ہو تو اس پر آپ بنداس چل سکتے ہو تو یہ بنداس آپ اس میں چل سکتے ہو یہ اس کی شرائط ہے یعنی ٹوٹل خفین کی پانچ شرائط ہیں پہلے یہ ہے کہ دونوں پیروں کا جو ہے پاک ہونا پہننے سے پہلے جو ہے وہ مکمل اس کا پاک ہونا اب دونوں خفین جو ہے فرض کے محل کو پورا چھپا چھپانا چھپایا ہوا ہونا چاہیے تیسرا جو ہے دونوں خفین کا نجاست سے پاک چاہیے چوتھا جو ہے پیروں تک ہم نے خفین پہنے ہیں تو خفین کے باہر سے جو پانی ہے ہمارے پیروں تک نہیں پہنچنا چاہیے خفین اس طرح سے ہونا چاہیے تو اب جو ہے پانچواں یہ ہے کہ خفین اس طرح سے ہو کہ ہم کو چلنے پھرنے میں جو ہے ہم کو تکلیف نہ ہو جیسے کانٹا نہ چبھے پتھر نہ چبھے ہم کو مشکل نہ ہو تو یہ خفین کے یہ پانچ شرائط ہے اگر یہ پانچ شرائط پائے جاتے ہیں تو خفین پر ہم جو ہے مسا کرنا ہمارے لیے جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہوگا اب مسئلہ آتا ہے خفین پر مسا کس طرح کریں گے تو دیکھیے خفین پر جو مسا کرنا ہے کم سے کم جیسے یہ خفین یہ پیر ہے یہ میں نے یہاں تک کے جو خفین پہن لیا ہوں اب پہننے بعد میں میں صرف پانی نے مکمل پہلے جو ہے نیت کیا نیت کیا چہرہ دھویا ہاتھوں کو دھویا سر کا مسا کیا اب پیر دھونے کی باری آئی ہے تو میں نے ایسا یہ پانی لے لیا ہاتھ میں یہ مسا ہو گیا صرف اوپر موزے پہ صرف اس طرح کرنے سے جو مسا ہو جاتا ہے کم سے کم مسا کم سے کم مسا صرف اتنا اس طرح سے کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ مسا کس طرح کریں گے کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مسا اس طرح کریں گے کہ یہ کوئی شخص آ سکتا ہے کہ سامنے ویڈیو پر کوئی بھائی ویڈیو پہ آ جائے میں اس کو پریکٹیکل جو آپ کو آپ کے ہاتھوں سے بتا دوں میں عارف بھائی یا سہیل بھائی یا کوئی اور یا رضا آواز آ رہی ہے میری جی آ جی جی تو کوئی ویڈیو پہ آ سکتا ہے کیا تو امتیاز بھائی جی جی آپ کا پیر اٹھائیے نا تھوڑا آپ کو میں بتا دوں آپ سب لوگ یہاں پہ دیکھیے یہاں پر کس طرح کرنا ہے آپ کا جو پنجہ ہے اس کو اٹھائیے پنجے کو پنجے کو دکھائیے اچھے سے پیروں کے پنجے کو اچھے سے دکھائیے ہاں جی ابھی نہیں ہاں تھوڑا پیر کو تھوڑا اور آگے لیجیے نا پیر جو ہے ایڈی کے ساتھ دکھنا چاہیے پیر کوئی اور کر سکتا ہے ورنہ ہاں جی تو سوہیل بھائی ہے یہ جی۔ تو آپ کا جو ہے نا یعنی کہ سیدھا ہاتھ جو ہے اوپر ہو سیدھا ہاتھ یہ اپنے انگلیوں کی طرف ہاتھوں کو انگلیوں کی طرف لے جائے ہاں جی اور الٹے الٹے ہاتھ کو جو ہے یہ ایڈی ایڈی پہ رکھیے کے اوپر مطلب نیچے نیچے سے ایڈی نیچے سے ہاتھ رکھیے جس طرح اوپر رکھے ہو ہاں اس طرف لے جائیے ایسا دیکھیے ہاں جی اب جو ہے یہ سیدھے ہاتھ کو اوپر کی طرف کھینچیے پیر کی طرف ہاں اب الٹے ہاتھ کو نیچے انگلیوں کی طرف لے جائیے ہاں اس طرح سے یہ مکمل ہے واپس کر کے بتائیے ایک بار جی تو ہاں جی دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ لینا ہے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ہاں جی تو یہ خفین پہ مکمل مسا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سیدھا ہاتھ جو ہے اوپر کی جانب ہو اور الٹا ہاتھ جو ہے نیچے ایڈی کی طرف ہو اور اس کو جو ہے اس طرح سے کھینچے اس طرح سے تو یہ جو ہے مکمل طور پر جو ہے خفین کا مسا مکمل طور پر ہوگا اور کم سے کم کتنا ہوگا خالی اس طرح کر دی تو ہو جائے گا اور مکمل جو ہے اس طرح مکمل کرنا ہوگا یہ جو ہے آپ کا مکمل خفین کا مسا ہو جائے گا اور خالی یہ خفین کا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گئے پورے جی جی ماشاء اللہ جی ابھی خلی جو ہے آپ کو میں سر سری طور پر جو اس کی سنتیں ہیں وضو کی وہ بتا دوں تاکہ وضو کا جو دوسرا حصہ جو بچا ہے وہ کل تک آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے خلی وضو کی چیزیں دھیان میں رکھیے سنتوں کو تو دیکھیے وضو کی سنتیں سب سے پہلا جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا وضو کرنے کے لیے جو ہے قبلے کی طرف رخ کر کر بیٹھنا چہرہ کر کر وضو کرنے کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے چہرے کو قبلے کی طرف رک کر کے بیٹھنا اور جو ہے وضو سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا وضو شروع کرتے وقت تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے وضو شروع کرتے وقت پھر دونوں ہتھیلیوں کو جو ہے دھوتے وقت وضو کی سنتوں کو ادا کرنے کی نیت کرنا اب اس میں ایک سنت یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے ہم مسواک کریں گے کل ایک سوال ہوا تھا کہ مسواک کب کرنا ہے تو مسواک جو ہے اس سے پہلے کرنا ہے جب ہم اس کے لیے جب شروع کھڑے ہوں گے وضو کرنے کے لیے جب بیٹھیں گے ہم قبلہ رخ ہو کر اس وقت جو ہے مسواک کرنا ہے یعنی ہاتھ دھونے سے پہلے اب جو ہے دونوں ہتیلیوں کو دھوتے وقت وضو کی سنتوں کو ادا کرنے کی نیت کریں گے اور جب ہم گٹوں کو دھوئیں گے ہاتھوں کو تو ہم جو ہے اس طرح نیت کی نیت کی ہے میں نے سنت وضو کی ہاتھ دھوتے وقت سنت سنت وضو کی نیت کریں گے اس طرح سے نیت کیا میں نے سنت وضو کی اور تین مرتبہ دونوں ہتیلیوں کو دھونا یہ اس کو ہم جو تین مرتبہ دھوئیں گے پھر ہتیلیاں دھونے کے بعد مسواک کرنا جب ہم بیٹھیں گے اس طرح بتائے کہ جب یہ وضو کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہتیلی دھونے کے بعد میں اس سے پہلے بولا کرنے کے لیے تو ہتیلی دھونے کے بعد میں ہم جو مسواک کریں گے یعنی کلی کرنے سے پہلے یہ مسواک کریں گے تین مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تین مرتبہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اب کلی کرنا کرنا اور ناک میں جی رخ ہو کے وضو ضروری ہے سنت ہے ابھی جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہے سب سنت بتائی جا رہی ہے فرائض سب ہو گئی ہے فرائض اور شرائط ابھی دیکھیے ٹائم کم ہے تو جلدی جلدی مجھ کو سنت بتانا ہے وہ آپ لوگ توجہ دیں تو تین مرتبہ کلی اور ناک میں پانی چڑھانا ہے اب کلی چڑھانا اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو کلی کے لیے جو پانی لیں گے ہاتھ میں تو اسے تو کلی بھی کرنا ناک میں پانی بھی چڑھانا ہے اسی پانی سے جیسے ہم نے پانی کے لیے یہ کلی کے لیے پانی لے لیے اسی سے کلی اور ناک میں پانی دونوں چڑھانا ہے ساتھ میں یہ تین بار کرنا ہے اس کے بعد میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے تین چلو پانی کا استعمال کرنا اور ہر ایک چلو سے کلی کلی بھی کرنا اور ناک میں پانی بھی چڑھانا جیسے میں بتایا کہ جیسے ہم چلو میں پانی لیں گے اس طرح سے بھی کر سکتے یا اس ایک ہاتھ میں پانی لیں یا اس طرح سے کر دیں جو ہے ایک ہی چلو میں کلی بھی ہو اور ناک میں پانی بھی چڑھائے اس طرح سے اور تین تین مرتبہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا کھلال کرنا جب ہاتھ اور پیروں کو جب ہم دھوئیں گے تو جو ہے کھلال کرنا تین تین مرتبہ اس طرح سے جیسے ہاتھوں کو دھوئیں گے تو اچھے سے اس کو جو ہے کھلال کرنا پھر تین مرتبہ گھنی داڑھی کا کھلال کرنا جیسے پانی پہ ہم جب وضو کریں گے تو پانی جب ڈالیں گے تو مکمل طور پہ اچھے سے کھلال کرنا یہ تین مرتبہ کھلال کرنا یہ سنت ہے اور تین مرتبہ دونوں کانوں کا مسا کرنا تین مرتبہ پورے سر کا مسا کرنا اب سر کا کا مسا کس طرح کریں گے دھیان دے یہ ہم نے جو ہے اس طرح سے اٹھا لی یہ انگوٹھے کو کن پٹی پہ رکھے ادھر کن پٹی پہ رکھے اب جو ہے پہلے ہاتھ پہ پانی لے لیے نل سے یہ ادھر رکھے یہ ایسا لے کے گئے پیچھے یہ لے کے آئے ایک پھر پانی لیے یہ دو پھر پانی لیے یہ تین یہ تین مرتبہ پورے مکمل سر کو جو ہے مسا کرنا یہ سنت ہے اب تین مرتبہ عورت بھی اسی طرح کرے گی ہاں جی عورت بھی اسی طرح کرے گی جی جی جی دیکھیے یہ فرائض کیا ہے وہ مجھ کو بتائیں آپ جی جی وہ سر دھونے نہیں یہ سر دھونے کا فرض کیا ہے کتنا ہے جی، یعنی کہ بعض سر کا مسا کرنا صرف پانی لیے ایسے لگا دیے مسا ہو گیا شاف مسئلہ کے مطابق ہمارا فرض زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اب حنفیوں میں جو مسئلہ ہے ان میں مکمل چوتھائی سر کا مسا کرنا یہ ان میں فرض ہے اور ہم میں یہ فرض نہیں ہے ہمیں فرض یہ ہے کہ صرف اتنا پانی لے اس طرح کرے ہمارا مسا ہو گیا یہ ہمارے لیے جو ہے یہ اتنا فرض ہے لیکن بتا رہے سنت طریقہ کیا ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے پانی لے یہ انگوٹھے کو جو ہے کن پٹی پہ رکھے اس کو اس طرح پیچھے لے کے جائے یہ لے کر آئے یہ ایک پھر پیچھے لے کے جائے پھر پیچھے لے کے آئے دو پھر پانی لگائے پھر پیچھے لے کے جائے پھر پیچھے لے پھر آگے لے کے آئے یہ تین ہو گیا یہ تین مرتبہ پورا مکمل کرنا یہ سنت ہے شافی مسلک میں ٹھیک ہے جی وہ جیسے دیکھیے ہر امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھے کہ اس کے پیچھے حنفی حضرات بھی جو ہے نماز پڑھنے آئیں گے ہو سکتا ہے حمبلی بھی ہے مالکی بھی ہے شافی بھی ہے یعنی کوئی بھی امام کے پیچھے کوئی بھی مقتدی آ سکتا ہے جیسے عام طور پر ہمارے ہمبلی اور مالکی تو نہیں پائے جاتے لیکن یہ ہے کہ حنفی پائے جاتے ہیں تو اگر شاف امام ہے تو شاف امام کو چاہیے کہ وہ حنفی امام کی مکمل طور پر جو ہے رعایت کرے جسے ان میں جو چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے تو شاف امام کو چاہیے کہ مکمل جو ہے چوتھائی سر کا مسا کر کر وہ آئے اگر جیسے اپنا امام جیسے جو سنت طریقہ جو بتایا گیا ہے اگر ہمارا امام اگر اس طرح سے شاف امام اس طرح وضو کرتا ہے سر کا مسا کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہنفی کا بھی اس کے اندر اس کے پیچھے ہو جائے گا اس امام کے پیچھے ٹھیک ہے تو نماز نہیں ہوئے گا جی ورنہ ہنفی ہنفی مقتدی کی ورنہ نماز نہیں ہوگی کیونکہ جو ہے ان کے مطابق ان کا وضو ہمارے ان کا وضو ادا ہی نہیں ہوا ہمارا تو اس وجہ سے جو ہے ان کی نماز ہمارے پیچھے درست نہیں ہوگی لیکن ابھی جس طرح آپ نے جو سنت نے مسا کرنے کی انشاءاللہ اس جی۔ طرح کریں گے تو ان کا کا بھی بھی ہو جائے گا اور ہمارا سنت جی جی جی بے شک صحیح ہے دیکھیے حنفی آزاد اگر مکمل طور پر جو ہے فرض کے ساتھ سنت کو اگر عمل میں لائے تو تمام شافائی کے مسائل بھی اس میں آ جاتے ہیں پھر اسی طرح شافائی حضرات اگر حنفی کے تمام شافائی حضرات اگر مکمل سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو کرے غسل کرے جو بھی معاملہ سب کرے تو ان کی بھی رعایت ہو جاتی ہے جو چیز ہمیں فرض ہے اس میں سنت ہے اور جو ان میں سنت ہے ہمیں فرض ہے اس طرح سے مسئلہ ہے تو دونوں کو چاہیے کہ فرض سنت دونوں عمل میں لائے تاکہ جو کسی کو ٹینشن ہی نہ رہے ابھی یہ تو آپ نے امام کی بات کی امام تو اس کا خیال رکھتے ہی ہوں گے لیکن جی، جی۔ عام جو اسلامی بھائی نماز پڑھاتا ہے اس کے ساتھ میں حنفی ہو یا شافی امام کہتا ہے امام ہوتا ہے یا حنفی امام ہوتا ہے عام تو جی۔ علم نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس ٹھیک ہے کہ نہیں اس جی۔ اس وقت ابھی جو شافعی مثال کے طور پر سمجھ لیں شافعی ہے ہے حنفی امام ٹھیک جی۔ ہے ابھی میرے کو پتا ہے کہ ان کا چوتھا یا ان کا جو ہمارے ہمارے ہمارے ساتھ میں ہے چھ فرض انہوں نے چھ فرض ادا نہیں کی چار ہی فرض ادا ہو گئی تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے کیا فرماتے ہیں جی نہیں اگر ہمارے وضو کی رعایت نہیں ہوگی ہمارے مسلک کی اگر رعایت نہیں ہوگی تو ہم ہم جو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے کہ ہماری ان کے پیچھے نمازی نہیں ہوگی ابھی جیسے ابھی انشاء میں یہ مسئلے انشاء تفصیل سے بتاتا ہوں خالی وضو کی سنتیں میں مکمل کر لوں ابھی دیکھیے دوسرا تین مرتبہ جو ہے یہ سر کا مسا کرنا سمجھ میں آ گیا کن پٹی پہ ہاتھ رکھنا اور پیچھے لے کے جانا ہے لے کر آنا ہے پھر اس کے بعد اسی طرح تین مرتبہ دونوں کانوں کا مسا کرنا یہ دیکھیے یہ پانی لے لی ہم نے اس طرح سے جو ہے یہ مکمل مساق کی ایک بار پھر پانی لیے یہ مکمل دو بار پھر یہ کیے پھر یہ تین بار اب یہ تین بار ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد میں تین بار اور مسا کرنا سننا تھے کانوں کے سوراخ میں پانی لیے یہ اس طرح سے ایک بار پھر پانی لیے دو بار پھر پانی لیے تین بار پھر اسی طرح تین بار اور سننا تھے یہ دونوں ہتھیلی کو یہ جو باطنی حصہ ہے اس کو جو ہے پانی میں بھگائیں گے تر کریں گے اچھے سے پھر جو اس کو اس ایک بار پھر پانی میں بھگائیں گے یہ دو بار پھر پانی میں بھگائیں گے تین بار یہ اس طرح سے جو ہے کان کا مسا نو مرتبہ کرنا سنت ہے کان کا نو مرتبہ مسا کرنا سنت ہے پھر جوڑوں ایڑیوں اور آنکھوں کے کنارے کو احتیاط سے دھونا یہ جتنے جوڑ ہوں گے تو دیکھیں یہاں پہ یہ اس طرح کرتے وقت یہ بیچ میں چمڑی جو ہے مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پہ پانی سے ہی پہنچ نہیں پاتا ہے تو پانی کو وہاں پہ اچھے سے مل کر اچھے سے پہنچانا ہے پھر اسی طرح آنکھوں کا جو حصہ ہوتا ہے یہ یہ سائٹ والا جو ہوتا ہے نا یہاں پہ جو پانی پہنچ نہیں پاتا ہے ہم وضو بھی کرتے وقت اور غسل کرتے وقت بھی ہماری یہاں پہ اس جگہ توجہ نہیں ہوتی ہے یہ جو جگہ ہوتی ہے نا ادھر کی یہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی یہ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے تو اس سے وضو بھی نہیں ہوگا اگر سوکھا رہا تو اور غسل بھی نہیں ہوگا سوکھا رہا تو اس لیے جو ان ان سب تمام جگہوں کو جو ہے احتیاط سے دھونا ہے پھر اسی طرح جو ایڑی ہوتی ہے ایڈی میں پٹن وغیرہ جو ہوتی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے احتیاط سے دھونا ہے تاکہ ہمارا وضو اور غسل اچھے سے ہو جائے پھر اس کے بعد میں وضو میں جن اعضا کو دھونا فرض ہے ان کو فرض کی حد سے زیادہ دھونا سنت ہے اب کیسا اب دیکھیے وضو میں جو ہے چہرے کو یہ اتنا دھونا فرض ہے جس طرح بتائی جو ہاتھ بتائی گئی ہے بال اگنے کی جگہ جگہ سے تھوڑی تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا چہرہ ہو گیا تو یہاں سے دھونا یعنی کہ فرض سے زیادہ سے دھونا یہ سنت ہے سمجھ میں آئی بات جیسے یہاں یہاں سے سے فرض شروع ہوتا ہے تو ہم دھوئے تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور یہ یہاں تک یہ ہے تو یہاں پہ کان سے دھوئے تاکہ یہ بھی ادا ہو جائے یہاں سے دھوئے یہاں اور یہ داڑھی کے آگے تھوڑی کے آگے کے حصے تک یہاں بھی وہ مکمل جو ہے سنت ادا ہو جائے گی اس میں پھر جیسے ہم ہاتھ کو ہمارے یہاں تک دھونا فرض ہے کہنیوں تک تو کندھے تک دھونا سنت ہے ہاتھ کو جو ہے ہاتھوں کو کندھوں تک دھونا سنت ہے پھر اسی طرح پیروں کو جو ہے جب ہم پیر کا جب مسا کریں گے تو تخنوں تک دھونا فرض ہے لیکن جو گٹنوں تک دھونا سنت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اس میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت میرے امتی کو پکارے جائیں گے میرے امتیوں کو جو ہے پکارا جائے گا اور ان کے ہاتھ اور پیر چمکتے ہوں گے تو وہ کون ہوں گے تو وہ لوگ ہوں گے جو وضو میں زیادہ حصہ دھویا کرتے تھے جیسے یہاں تک دھونا فرض ہے تو وہ یہاں تک دھوتے تھے یہاں تک دھوتے تھے یہاں اتنا دھونا تھا وہ لوگ یہاں سے اوپر سے لوگ دھوتے تھے تو جتنا وضو سے زیادہ حصے کو دھونے والے کو جو ہے بر اسے قیامت ان کو پکارا جائے گا اور جب وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ اور ان کے پیر جو آزار وضو ہوں گے وہ چمکتے ہوں گے چمکیلے ہوں گے تو اس طرح سے جو ہے یہ سنت ہے اور اس کی یہ فضیلت یہ آئی ہے اس وجہ سے اس سنت کو بھی نہ چھوڑنے کی کوشش کرے کہ اس سنت کو نہ چھوڑے اللہ سب ان شاء اللہ اس کی برکت سے ہمارے کو ہمارے اور دین و دنیا میں ہمارے لیے آسانیاں فرمائے گا اب ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت پہلے دائیں عضو پھر بائیں عضو کو دھونا جب ہاتھ اور پیر کو جب دھوئیں گے تو پہلے جو ہے سیدھے ہاتھ کو دھونا پھر الٹے ہاتھ کو دھونا پھر اسی طرح جب کان کا جب مسا کریں کان کو تو ساتھ میں کرنا ہے جب پیر کو جب دھوئیں گے تو سیدھے پیر کو دھونا پھر الٹے پیر کو دھونا یہ اس طرح سے جو ہے سنت ہے اب کوئی ایسا شخص ہے کسی کا ایک ہی ہاتھ ہے کسی کا ہاتھ ایک ہی ہے اب ایسی صورت میں وہ چہرہ وغیرہ کیسا دھوئے گا تو اس کے سنت طریقہ یہ کہ یہ سیدھا حصہ ہے نا تو پہلے اس اس جگہ کو دھو لیں پھر پھر جو ہے پانی لے گا اس جگہ کو دھو لیں تاکہ جو سنت بھی اس کی جو ہے یہ تیامن کی جو سنت ہے وہ اس کو بھی ادا ہو جائے گی اس کو بھی ملے گی انشاءاللہ وضو کرتے وقت بات نہ کر آپ نے جو بولے نا غسل کرتے وقت وضو ہوگی یہ وضو کر سکتے ہیں تو اس میں یہ کھلے بدن میں وضو ہوتی ہے ہاں جی ہو جاتی ہے ابھی دیکھیے وضو کرتے وقت بات نہ کرنا بغیر کسی عذر کے کسی سے مدد نہ لینا نہیں خود سے خود سے وضو کرنا کسی کی مدد کے بغیر کسی کی مدد نہ لینا وضو کرنے میں ہر عضو کو دھوتے وقت تین تین مرتبہ کلمہ شہادت پڑھنا جیسے ہم جو ہے جب جب جو آنسو دھوئیں گے جیسے ہم ہاتھ دھو رہے تو اشحد اللہ الہ اللہ شری اللہ اشحد اللہ محمد رسول تین تین مرتبہ جو ہے کلمہ شہادت پڑھنا چہرہ دھو رہے نیت کرنے کے بعد میں اشحد الہ الا اللہ محمد رسول ہاتھ دھو رہے تیسرا کلمہ پڑھ لیے دوسرا کلمہ پڑھ لیے اسی طرح ہر اعضا کو دھوتے وقت جو ہے دوسرا کلمہ پڑھنا ہے پھر اسی طرح انگوٹھے وغیرہ کو وضو کرتے وقت حرکت دینا انگوٹھی جب ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ہے پانی پہنچ نہیں پاتا ہے کبھی تو اس کو جو حرکت کر کے جو ہے پانی پہنچانا یہ اچھے سے حرکت دے کر پہنچانا سنت ہے اگر پانی نہیں پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کر پہنچانا یہ واجب ہے پھر اسی طرح وضو کرنے کے بعد میں آزا کو نہ پوچھنا وضو جب کریں گے تو اعضا کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے یہ پوچھنا کراہت ہے اس لیے آزا کو نہ پوچھے پھر اعضا کو پے در پہ دھونا سب سے پہلے جو ہے کلی سب سے پہلے ہاتھ دھوئے کلی کریں کلی ناک میں پانی چڑھائے اس کے بعد میں جو ہے فرض یعنی کہ ترتیب جو فرائض ہے نیت کرنا چہرہ دھونا تو فرض ہے اسی طرح جو ہے کان پہ مسا کرنا کان کا مسا کرنا پھر ایک ایک کے بعد ایک دھونا یہ تمام چیز پے در پہ پے در پہ یعنی کہ فوراً ابھی جیسے کوئی شخص ایسا ہے کہ جیسے میں بھیونڈی کا رہنے والا ہوں تو میں نے چہرہ جو ہے بھیونڈی میں دھویا ٹھیک ہے اب ہاتھ میں اگر کلیان میں جا کے دھوؤں گا تو چل جائے گا اگر میرا وضو توڑنے والی چیز کوئی نہیں ہوئی ہے تو میرا وضو باقی رہے گا نہیں آگے کا میں وضو کر سکتا ہوں لیکن پے در پہ کرنا سنت ہے اگر میں نے بھیونڈی میں چہرہ دھویا تو بھیونڈی میں اسی جگہ پہ مجھ کو جو ہاتھ دھونا سر کا مسا کرنا پیر دھونا یہ میرے لیے جو سنت ہے اسی جگہ پہ یعنی پے در پہ فوراً کرنا یہ سنت ہے اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے میں جو ہے نیت کر کے چہرہ دھویا پھر جو ہے کلیان میں جا کے ہاتھ کو دھویا ہاتھوں کو دھویا بدلا پور میں جا کے جو ہے سر کا مسا کیا نیرل میں جا کے پیر کو دھویا تو وضو ہو جائے گا اگر اس درمیان میں وضو توڑنے والی کوئی چیزیں نہیں ہوئی ہے تو اس کا وضو جو ہے باقی رہے گا اس کا وضو جو ہے آگے بھی ہو جائے گا لیکن جو ہے فوراً فوراً وضو کرنا جو ہے یہ سنت ہے پھر اس کے وضو کے بعد میں اللہ من عملی منت من متحرین یہ دعا پڑھنا سنت ہے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے اصحاب پر جو ہے درود پاک درود السلام پڑھنا سنت ہے پھر اسی طرح ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنا ہے اللہ اجعلنی ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور آسمان کی طرف دیکھنا ہے اللہ من من المتطہرین تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر تین مرتبہ انا انزلنا پڑھنا ہے انا انزلنا انا انزلنا پڑھتا وقت اگر نگاہ اگر آسمان کی طرف نہ ہو تو بھی چلے گا مگر اللہ دعا پڑھتے وقت اور درود پاک پڑھتے وقت جو ہے آسمان کی طرف جو ہے یہ نگاہ ہونا یہ سنت ہے اس طرح سے اللہ عمد علی اشہد اللہ وحد اللہ صلی اللہ علی اللہ محمد یہ مکمل دعا آسمان کی طرف جو ہے یہ ہاتھ اٹھا کر رخ کرنا یہ سنت ہے یہ مکمل جو یہ ہماری سنت مکمل ہو گئی ابھی کل جو ہم کو پڑھنا ہے وہ وضو کے مقروحات پڑھنا ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے وہ پڑھنا ہے اور تیسرا چوتھا یہ کون سے کام کرنے کے بعد میں وضو کرنا سنت ہے اور کون سے کام کرنے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے یہ یہ ان ہم یہ چیز ان شاء اللہ اللہ نے توفیق دے شاء اللہ ہم یہ کل پڑھیں گے یہ انشاءاللہ اللہ اپنا ہمارا کل وضو کا باب مکمل ہو جائے گا پھر غسل ہوگا تیمم میں پھر نماز ان شاء اللہ ابھی کسی سوال ہے جی جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا ایک سوال ہے حضرت جی۔ میرے گھر میں سے ایک سوال آئے گا کہ جگ میں اگر ہم پانی ہوئے میں جی اور جگ کے اندر اس میں پانی لے کے اگر ہم اسی کے اندر ہاتھ ڈبا کے وضو کیے تو وضو ہو جائے گا یہ چیز کل بتائی گئی تھی کہ اگر ایک سو بانوے لیٹر سے کم اگر پانی ہو تو اس میں ہاتھ ڈبانے سے جو ہے پانی مستعمل ہو جاتا ہے اس سے وضو نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اچھا، ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں میں اکثر یہ عام ہے کہ بالٹی کے اندر ہاتھ ڈبا کے وضو کر لیتے ہیں یا پارٹ میں پانی لیتے اس کے اندر ہاتھ ڈبا کے وضو کرتے ہیں تو اس سے وضو نہیں ہوتا ہے تو جو ہے وضو نہیں ہوگا واپس کرنا ضروری ہے اگر سمجھو جگ میں پانی ویسا ہاتھ میں لے کرے تو نہیں ہوگا ہاتھ ڈبانے سے نہیں ہوگا ٹھیک ہے شاید ابھی کال کٹ جائے گا تو ابھی اور کسی کو جو مسئلہ جی۔ پوچھتا ہے تو پوچھ لے کال کٹنے والا شاید سیٹنگ ہو نہیں پائی آج کی کوئی مسئلہ کوئی اشکال ہے کسی کو نہیں سنت یہ جو آپ نے کان کان میں پانی لگانے کی جو سنت نو بار آپ نے بتایا اگر کسی نے مکمل ایک ہی ساتھ تین بار کیا جیسے حناف کرتے تو کیا اس سے سنت ادا ہوگی یا تلکے سنت ہوگی سنت کا فرض سنت کا ثواب نہیں ملے گا جس طرح ہمارے میں یہ سنت ہے کرنا اسی طرح کرنا ہوگا جیسے پہلے سر کا مسا کر لیے اس کے بعد میں نیا پانی لے کر نئی سنت کرنا ہے نیا پانی لے کر جو ہے اس کو کرنا ہے پھر اسی طرح تین بار تو پہلے اس طرح سے مسا کریں گے انگلی گھما کر پھر تین مرتبہ چادر کی انگلی کو پانی لگائیں گے اور سوراخوں میں پانی ڈالیں گے اسی طرح چوتھی بار تیسری بار جب کریں گے تو ہمارے باطنی حصہ جو ہے ہماری ہتھیلی جو ہے یہ باطنی حصہ تو اس کو تر کر کے مکمل جو ہم ہمارے کان کو اس طرح سے لگا دیں گے تو اس سے جو ہے ہمارا یہ مکمل نو بر کرنے کی سنت ادا ہوگی جی، ہر اس میں نیا پانی ہر اس میں نیا پانی لینا سنت ہے وہ واگو صاحب کو ہے عارف واگو جو ریکارڈنگ کرتے برائے کرم واٹس جی۔ اپ کے گروپ پہ ڈالا کیجیے ریکارڈنگ ہونے کے بعد تو ہم وہ کلپ کسی آگے بھی بھیج سکتے ہیں ہمارے بھی دوسرے صافی گروپ ہے پہلا جو ہمارا دس ہوا تھا اس کے اندر برائے کرم تھوڑا بھیج دیجیے عارف بھائی نہیں وہ اچھا ہاں، ہاں۔ بھی سن سکتے جو عارف بھائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے کل مجھ کو بھیجے تھے مگر میں وہ مصروف ہونے کی وجہ سے جی۔ کل مہمان لوگ تھے گھر میں تو اس وجہ سے میں گروپ میں نہیں بھیج پایا ہاں، تو انشاءاللہ میں کل کی آڈیو بھیجوں گا ہاں، کیا میرے میرے کچھ رشتے میرے کچھ رشتے دار ہیں جو کوئی لڑتا ہے کوئی امریکہ میں تو ان لوگ کو بھی الحمد للہ یہ سب چیز میں بہت یہ ہے تو میں آگے بھیج دوں گا تو انشاءاللہ ثواب ملے گا سب کو آپ عارف بھائی کو گروپ ایڈمن بنا دیجئے تو انشاءاللہ وہ بھی پوسٹ کر پائے گے ہاں جی، تو جی، ایسا جی۔ کچھ کیجیے بس ٹھیک ہے جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو دیکھیں ابھی تو دیکھیے فون کٹ جائے گا تو اس سے پہلے اگر رکھیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا آج ٹائم بھی کافی ہو گیا شاید جی وضو کر کے مسجد کے اندر جا سکتے ہیں جی کیا بول رہے ہیں وضو کر کے مسجد کے اندر جا سکتے ہیں بنا پوچھے ہاں جی جی جا سکتے ہیں وضو کا پانی گرے گا تو کچھ پرابلم نہیں ہے مسجد میں نہیں نہیں شافائی مسئلہ میں کوئی مشکل نہیں اچھا۔ کیونکہ شافع مسلک میں نہ پوچھنا ہی سنت ہے جی، جی، جی۔ اور کوئی مسئلہ ٹھیک ہے عزب جزاک اللہ آپ رکھ سکتے ہیں جی جی اللہ عز و جل ہم سب کے ہمارے کہنے سننے میں جو کچھ غلطی اللہ عز و جل اسے معاف فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کے علم میں عمل میں رزق میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کی ہر جائز نیک دعا کو قبول فرمائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلى اله وصحبه اجمعین بفضل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على مولانا محمد ما الجود والكرم عليه وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم